یہ میری غزلیں یہ میری نظمیں یہ میری غزلیں یہ میری نظمیں تمام تیری حکایتیں ہیں یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں یہ شعر تیری شکایتیں ہیں میں سب تیری نظر کر رہا ہوں یہ ان دنوں کی یہ ان زمانوں کی ساتیں ہیں جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کسی وقت یاد آئیں تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا پہن کے انفاس کی قبائیں اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی یہ اپسرائیں تجھے مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھ تھے یہ جانتا ہوں ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے یہ مانتا ہوں مجھے خبر تھی کہ تیرے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگ ہنا بنی ہے یہ زخم گلزار بن گئے ہیں یہ آہ سوزاں گھٹا بنی ہے یہ درد موجے سبا ہوا ہے یہ آگ دل کی صدا بنی ہے اور اب یہ ساری متائے ہستی یہ پھول یہ زخم سب تیرے ہیں یہ دکھ کے نوحے یہ سکھ کے نغمے جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں جو تیری قربت تیری جدائی میں کٹ گئے روز و شب تیرے ہیں وہ تیرا شاعر تیرا مغنی وہ جس کی باتیں عجیب سی تھیں وہ جس کے انداز خسروانہ تھے اور ردائیں غریب سی تھیں وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب سی تھیں نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے وہ کوہ کن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے وہ کوہ کن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے وہ تھک چکا تھا اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے